ہاں جی پیر صاحب بات کریں جی اچھا اچھا جی جی جی بات کریں یہ ادھر میں گیارہ بجے تک اپنا موبائل کھولنا ہوتا ہے نا جب آپ کا فون آئے تو لمبی بات چلتی ہے ہاں۔ ٹائم ہو اچھا۔ گیارہ بجے تک ہوتا ہے جی جی جی اچھا اچھا آپ تو خیر مخلط نہیں ہے پتنی ادھر کیوں مخلط ہوتی ہے بھی نہیں ہوں غیر مقلد بھی نہیں ہوں حدیث ہوں اچھا یہ مقلد بھی نہیں ہوں غیر مقلد بھی نہیں ہوں ہاں، قرآن حدیث اجماع اتحاد کو مانتا ہوں سلف کے فام کو مانتا ہوں اچھا میں نہیں ہوں مرچی نہیں ہوں اچھا اچھا یہ بتاؤ یہ اجتماع زدین کہہ رہے ہو یا ارتفاع زدین یہ اجتماع زدین ہے یہ صحیح عقیدہ ہے یہ اجتماع زدین آپ کے ذہن میں ہوگا کیوں کہ آپ نے منطق فلسفہ بڑا بڑا ہے تعریف کیا ہے تعریف اچھا، آپ جو ہے نا آپ جب بھی کوئی کتاب لکھتے نا تو اقوام اسلام لکھتے نا جہاد کی تاریخ بتائیں کہ مانا اس کا کیا ہوتا ہے جہاد کا جہاد کس کو کہتے ہیں شریعت میں شریف مانا پھر بتانا جتنی چیزیں اچھا، آپ نے مجھے اپنا لکھایا تھا اچھا، تو حیض ہے نفاس ہے سنت ہے قرآن ہے یہ بالکل تو تاریخ تو آج کے بعد کرنی بلکہ آپ خود اپنی تاریخ بھی نہ کروایا کریں ہاں، جی ہاں اپنا کچھ نہ بتانا اور یہ ابراہیم حربی کے حوالے سے دو سو ستر ہے پر یہ پھر وہی دے رہے ہیں ابار ابراہیم جو ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں ابو داؤد سجستانی یہ بھی وہی کہتے ہیں سب بالکل خری پڑی ہے یہ کتاب اور علی بن داؤد کنتری وہ بھی یہی کہتے ہیں اور وہ ہے بھی سیکھا توثیق اس کے اندر موجود ہے خطیب بغدادی کی تاریخ کے اندر ایک اور سنیے دو باتیں آپ آخری سناتے ہیں آپ یہ موضوع تو ابھی رہتا ہے کچھ کیونکہ میں منشا امام ابو ذرا کے قول کے منشے تک پہنچ کر پھر اس پر سلام کرنا چاہتا تھا لیکن اب یہ وقت نہیں ہے یہ مجموع الفتاوا جو ہے نا اس کا جو جز ہے جناب پانچ چھ تو پانچویں کے اندر الفتو الحمویہ القبرا یہ مستقل کتاب ہے اس کے متعلق یہ نہیں کہنا کہ جناب یہ ادھر ادھر سے جمع ہوئے فتوا یہ فتویٰ علیحدہ بھی چھپا ہوا ہے مستقل فتویٰ حمویہ القبرا اور جو اس کے اندر جناب یہ لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر اٹھائیس دارالقطب العلمیہ کے مطابق امام محمد بن حسن صاحب قال اتفق کال اصطفہ من کلو الى المغرب المان بال غير تفصيل اللہ صلی اللہ خیر فمن خسر اليوم شيئا منها فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة فإنهم لم يخسوا ولم يفسروا ولا تخسروا ما في الكتاب والسنة ثم تركتوا فمن قال فمن قال بقول الجام فقد فارق الجماعة لأنه لأنه قد وصفه بصفة الله شيء سمجھ آ رہی ہے محمد بن حسن محمد بن حسن اخذ عن ابي حنيفه يعني ومالك وطبقه الامام من العلماء وقال حقا هذا الاجماع فاخبر ان الجامعيه تتصب اب بتاؤ جو کہہ رہے ہیں کہ بقول جہم اس پر ظلم کیا جا رہا ہے کہ جامی کہہ رہا ہو یہ اپنے شیخ سے پوچھو کہ اس کو اس